مقصد تھا تسکیہ نفس تسکیہ نفس اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت پر احسان جتلایا اور یہ باور کرایا کہ میرا تم پر بہت بڑا احسان اور انعام ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس تزکیہ نفس کا ذکر فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علیہ البتہ تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اہل ایمان پر اس بات صفی ہم رسول امین انفسم کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے آیاتی ہی و یو ذکی ہم و یو عالم محمد کتابہ الحکمہ کہ جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تشکیہ کرتا ہے وہ ان قانون قبل لفیق ضلع مبین اگرچہ جی اس سے پہلے وہ لوگ خود ہی گمراہی میں تھے اور دوسری بھی تقریباً دو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیت میں ان تینوں مقاصد نبوت کا ذکر فرمایا ہے پھر آخری پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی چیز کو بنا دیا چنانچہ فرمایا فعل فجو رہا و تقواہ صورت الشمس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو برے راستے کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ اس راستے پر جاؤ گے تو سیدھے دوزخ اور جہنم میں پہنچ جاؤ گے اور سیدھے راستے کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ اس راستے پر جاؤ گے سرات مستقیم پر جاؤ گے تو سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے پھر کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس کو بنایا کہ قد افلح من منزکا وقد خواب من منہ جو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو آدمی اپنے نفس کا تذکیہ نہ کرے خواب و خسرہ وہ ناکام ہو جائے گا نہ مراد ہو جائے گا وہ فیل ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس میں بھی تذکیہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے امت پر احسان جتلایا تو اس میں بھی تذکیہ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی اور ناکامی کے دار و مدار کے بارے میں بھی تذکیہ کو بنیاد بنایا کہ جس کا تسکیہ ہو گیا وہ کامیاب ہے اور جس کا تسکیہ نہیں ہوا وہ ناکام ہے تسکیہ اس کا دوسرا نام ہے علم الاخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا اور اس کا نام ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحلی بالفضائل و تخلی عن الرضائل جو فضیلت کی چیزیں ہیں جو اچھے کام ہیں جو اچھی صفات ہیں ان کو اپنانا ان کے اساتذ اپنے آپ کو مزین کر دینا اور جو رضائز ہیں گناہ ہیں نافرمانیاں ہیں ظاہری گناہ اور باطنی گناہ ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی اس کا نام ہے اور موجودہ دور میں اس کا نام ہے تصوف یہ نام نیا ہے اسم نیا ہے اور مسمہ پرانا ہے ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے لیکن نام اس کا اس دور میں اس کو تصوف کہنا یہ چونکہ ایک نیا نام ہے اور اس تصوف کے بارے میں بہت زیادہ افراد و تفرید ہوتی ہے یا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اس کا انکار کیا اور اس کا انکار کرنا بھی زیادتی ہے اور جن لوگوں نے اس کی مارکیٹ لگا دی تو اس میں اکثر دکاندار لٹیرے اور ڈاکو ہیں جس کی وجہ سے جو صحیح دکاندار ہیں وہ بھی بدنام ہو گیا تو دونوں طرف سے افراد و تفرید ہوتی ہے تو آج اسی کے بارے میں میں نے تھوڑا سا سمجھانا ہے کہ تصوف کی اہمیت کیا ہے یہ کتنا ضروری ہے یہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو تم اگر اللہ کو راضی کرو گے تو تمہیں متقی بننا پڑے گا پرہزگار بننا پڑے گا گناہوں سے بچنے والے بنو گے اور نیکیوں کو اپنانے والے بنو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت اللہ کے رسول کی رضا اور اس کی محبت جنت کی طلب دو سے پناہ سرات مستقیم پر چلنا اور دوسرے راسوں سے بچنا ان چیزوں پر چلو گے تو تم کامیاب ہو گئے اور اگر ان ان ساری چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا یا ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے اب تقوی یہ اتنا بنیادی چیز ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں بہت زیادہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اب یہ انسان کو حاصل کس طرح ہو یہ تقوی انسان کو کیسے حاصل ہو یہ تقوی انسان کو حاصل ہوگا تین طریقوں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو اپنائے دوسرا یہ کہ سنت رسول کو بھی اس کے ساتھ اپنائے اور تیسرا یہ کہ اہل تقوا کی صحبت میں رہے تیسرا یہ کہ اہل تقوا کی صحبت میں رہے اگر ان میں سے صرف قرآن کو اپنایا سنت کو چھوڑ دیا تب بھی متقی نہیں بن سکتا اگر سنت کو اپنایا قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی متقی نہیں بن سکتا اور اگر ان دونوں کو اپنایا لیکن کسی متقی کی صحبت کو اختیار نہیں کیا تب بھی متقی نہیں بن سکتا اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ حد المتقی قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ خود ان کن تم تو اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی پہچان ہے کہ میری اطاعت کرو اور جب میری اطاعت کرو گے تو اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے لقت کار فی رسول اللہ عسوۃ حسنا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول میں تو اب یہاں پر رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے اور قرآن ہی میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی پر اختیار کرو اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت میں رہو سچے لوگوں کی صحبت میں رہو نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گویا کہ سچ اور تقوی یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں جو آدمی سچا ہے وہ متقی ہے اور جو متقی ہے وہ سچا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی جھوٹ بولے اور وہ متقی ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی متقی ہو اور وہ جھوٹ بولتا ہو یہ دونوں چیزیں یا اگر وہ متقی ہے تو وہ سچا بھی ہے اور اگر وہ سچا ہے تو متقی بھی ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم مظلوم ہیں ایک دوسرے کے بغیر پائی جائے تو وہ انسان مکمل نہیں ہے وہ ادھورا اور ناقص اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے اب مثال کے طور پر ایک آدمی حافظ بننا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ جا کر مکتب میں داخل ہوتا ہے استاد کے پاس وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تھوڑی تھوڑی آیت کا ایک ایک جز بنا کر وہ رٹا لگاتا ہے پھر ان کو جوائن کرتا ہے اور پھر اس طرح وہ یاد کرتا ہے ایک رکو دو رکو ایک سائڈ دو سائڈ اور پھر وہ استاد کو سناتا ہے اگر وہ گھر میں حافظ بننا چاہے تو عموماً اسے ہوتا نہیں ہے لوگ اس طرح حافظ نہیں بن سکتے ایک فیصد وہ بھی اگر اللہ کا خصوصی کرم ہو تو اس طرح حافظ بن جائیں گے ایک آدمی اگر عالم بننا چاہے تو اس کے لیے کسی دارالعلوم میں جانا پڑتا ہے کسی ماہر استاد کے پاس جانا پڑتا ہے پہلے عالم بننے کے لیے ہے کہ اصل علم تو قرآن و سنت کا علم ہے لیکن قرآن و سنت کے سمجھنے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے پہلے اس کو عربی گرامر کو پڑھنا پڑتا ہے صرف کو نحو کو لغت کو اور دوسری علوم بلاغت وغیرہ ہیں منطق ہے یہ ساری چیزیں اس کو پڑھنی پڑتی ہیں لیکن استاد کے پاس جاتا ہے استاد اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق اس کی استعداد کے مطابق تعلیم دیتا ہے کہ اس میں کون سی کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت ہے جب صلاحیت تھوڑی اچھی ہو جاتی ہے تو پھر دوسری اس سے بڑی کتاب پھر اس سے بڑی کتاب اس طرح اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر میں استاد اس کو سنت اور قرآن کی تعلیم اور تفسیر وغیرہ دے دیتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر عالم بن جاتا ہے اس طرح اگر کوئی آدمی کوئی ڈگری دینا چاہے دنیا کی تو اس میں بھی یہی اصول ہے بعین ہی یہی اصول تصوف میں بھی ہے کہ تصوف میں بھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تصوف میں بھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے اور اس کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے اور اپنے دل کی ہر حالت کو اچھی ہو یا بری ہو وہ اس کو بتلانی پڑتی ہے اور پھر اس کا جو علاج تجویز کرے اس کو مان کر اس کو ماننا پڑتا ہے اس طرح اس کی اصلاح ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تصور اس کے ہمارے دور میں چار سلسلے مشہور ہیں ویسے سلسلے تو اس کے بہت ہیں اس کی مثال بالکل فقہ کی طرح ہے اب ہمارے زمانے میں چار مذہب مشہور ہیں نا حنفی مذہب امام بحنیف رحمہ اللہ کا مسلک مالکی مذہب امام مالک رحم اللہ کا مسلک اور شافی مذہب امام شافی رحم اللہ کا مسلک اور حمبلی مذہب امام احمد رحم اللہ کا مذہب تو عالان کی فقے اس زمانے میں صرف چار تو نہیں تھی شام میں امام اوزاعی رحم اللہ کی فقہ چلتی تھی مصر میں قاضی ابو سور رحم اللہ کی چل چلتی تھی بصرہ میں امام سفیان سوری رحم اللہ کی فقہ چلتی تھی کوفہ مکہ میں اسی طرح اتاب ابی ربا رحم اللہ کی چل چلتی تھی دوسری جگہوں میں بہت ساری جگہوں میں ہر امام کی اپنی فقہ تھی لیکن یہ خدا کی طرف سے ایک تکوینی نظام تھا کہ وہ فقہیں ساری سکڑ کر انچار میں رہ گئیں اب دنیا میں اگر کوئی فقہ رائج ہے تو یا حنفی فقہ ہے یا مالکی ہے یا شافعی ہے یا حنبلی ہے تقریباً سیم اسی طرح تصوف میں ہے کہ شروع میں اس کے بہت سارے طریق تھے لیکن اس دور میں چار طریق مشہور رہ گئے ایک چشتیہ سلسلہ ہے ایک قادریہ ہے ایک نقبندیہ ہے ایک سہروردیہ ہے یہ چار سلسلے اس زمانے میں رہ گئے ہیں حالانکہ اور بھی سلسلے اپنے زمانے میں عطاریہ ایک سلسلہ رہا ہے جنیدیہ رہا ہے اویسیہ رہا ہے اور پھر نقش بندیہ میں جو ہے شاہزیدیہ ایک مستقل سلسلہ رہا ہے بلکہ اب بھی ترکی وغیرہ میں یہ سلسلہ موجود ہے تو اور بھی ہیں لیکن بہرحال چار سلسلے جو ہیں یہ نسبتاً زیادہ مشہور ہیں تو آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ سلسلے کہاں سے شروع ہوئے اور ہم تک کیسے پہنچے اس کے بارے میں یہ آج میں نے کچھ عرض کرنا ہے ہمارے اکابر میں سے اکثر کا تعلق چشتیہ سلسلے سے ہے اصلاحی تعلق ان کا جو ہے وہ تقریباً اس لیے کہ اکثر اکابر ہمارے حاجی اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے مرید رہے ہیں اور حاجی اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلفاء میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جنہوں دار دیوبند بنایا ہے مولانا رشی احمد گنگوہی رحم اللہ جو دیوبند کے سرپرست رہے ہیں شیخ الہند مولانا محمود اللہ سن صاحب رحمہ اللہ اور اسی طرح مولانا اشرف علی خانوی رحمہ اللہ حکیم الامت اور دوسرے بہت سارے حضرات ہیں یہاں تک کہ یہ گورڈا شریف کے جو پیر تھے پیر مہرا دشا اب گورڈا یہ بھی حضرت حاجی صاحب کے خلفہ میں سے ہیں تو اس کے بارے میں مثلا ہمارے جب ہم پڑھتے تھے تو میں نے بیت کی تھی مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ کے ہاتھ پر جب ان کا وہ خلیفہ ہیں مولانا عبدالغنی پھول پوری رحم اللہ کے اور مولانا عبدالغنی پوری جو ہیں یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ حاجی اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ کے خلیفہ ہیں اس وقت جو ہمارے شیخ ہیں جن کے ہاتھ پر میں نے بیت کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت مولانا قبر الزمان صاحب دامد برکات الہ آباد والے اور مولانا قمر الزمان صاحب دامد برکات جو ہیں یہ دو شیخوں کے خلیفہ ہیں ایک مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحم اللہ یہ حضرت تھانوی کے بڑے خلفہ میں سے ہیں اور مولانا قمر الزمان صاحب ان کے خلیفہ بھی ہیں اور داماد بھی ہیں اور ان کا ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ جب یہ حج پہ جانے لگے آخری حج تھا ان کا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک شعر پڑھا اللہ حافظ کہنے لگے کہ پھول کیا چڑھاؤ گے تربت بھی میری پھول کیا چڑھاؤ گے تربت پہ میری میری قبر پہ تم سے خاک بھی نہ ڈالی جائے گی میری قبر پر تو تم مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے پھول چڑھانے تو بہت دور کی بات ہے تو سفر حج میں ان کی وفات ہوئی ہے بحری سفر تھا اور جہاز میں ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا پھر سمجھ میں آیا کہ شعر کا کیا مطلب پھول کیا چڑھاؤ گے تربت بھی میری میری قبر پہ تم سے خاک بھی نہ ڈالی جائے گی تو یہ مولانا قمر الزمان صاحب کے پہلے شیخ یہ ہیں مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پھر وہ مولانا محمد احمد پرتاپ گڑی رحمہ اللہ کے پاس گئے ہیں مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس چوبیس سال رہے ہیں مولانا قمر الزمان صاحب اور مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس چودہ سال رہے ہیں مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب جو ہیں چشتی چشتیہ سلسلے کے ہیں اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب جو ہیں یہ نقش بندی سلسلے کے ہیں تو باہر پھر مولانا اشرف علی مولانا زمان صاحب خلیفہ ہوئے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ کے اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ حاجی امدار اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور حاجی امدار اللہ صاحب رحم اللہ جو ہیں وہ میاں جی نور جن جانوی رحم اللہ کے خلیفہ ہیں اور وہ خلیفہ ہیں حاجی عبد الرحیم صاحب رحم اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شاہ عبد الباری رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شاہ عبد الحادی رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شاہ عزد الدین رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شاہ محمد مکی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شاہ محمدی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ محب اللہ الہ آبادی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید رحمہ اللہ کے یہ گنگو کے تھے وہ خلیفہ ہیں شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ جلال الدین رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ شمس الدین رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ محمد عارف بن احمد رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شاہ عبدالحق ردولوی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ جلال الدین پانی پتی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ علاء الدین صابر رحمہ اللہ کے شیخ علاء الدین صابر رحمہ اللہ کی خلافت کی وجہ سے اس سلسلے کو صابری چشتیہ بھی کہا جاتا ہے صابری چشتیہ وہ خلیفہ ہیں شیخ فرید الدین گنشکر رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحم اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ کی وجہ سے ہندوستان میں اس سلسلے کو چشتیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت ان کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ عثمان رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ ابو یوسف رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ ابو محمد محترم رحم اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ احمد عبدال جشتی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ ابو اسحاق رحم اللہ کے جو شام کے رہنے والے تھے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ ممشاد دینوری رحم اللہ کے یہ خلیفہ ہیں شیخ ابو حبیرہ بصری رحم اللہ کے اور یہ خلیفہ ہیں شیخ حذیفہ مرعاشی رحم اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ سلطان ابراہیم ابن ادم رحم اللہ کے جنہوں نے بادشاہ چوڑی تھی بدف کی یہ وہی بزرگ ہیں اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ فضیل بن آیاز رحم اللہ کے جو اپنے زمانے میں شروع میں تو ڈاکو تھے اور جب اللہ نے منتخب کیا تو ایسے منتخب کیا کہ اولیاء کے امام بن گئے اللہ حضرت وہ خلیفہ ہیں خواجہ عبد الواحد رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ خلیفہ ہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اس علم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے جو کمی رہ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوری کی پھر جو کمی رہ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پھر جو کمی رہ گئی حضرت سمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوری کی گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت تینوں خلفہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے یہ تو ہے چشتیہ پھر چونکہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب جو ہے یہ سلسلہ نقش بندیہ کے بھی ہیں تو میں تھوڑا وہ بھی اب حضرت کو بتلا دوں اس میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب برکاتہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں مولانا شاہ محمد احمد پرتاب گڑی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہ بدری علی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا فضل مراد آبادی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ شاہ محمد آفاق رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ محمد ضیاء اللہ صاحب رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ محمد زبیر رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ محمد نقش بن بن معصوم رحمہ اللہ کے اور یہ خلیفہ ہیں اپنے والد خواجہ محمد معصوم رحمہ اللہ کے اور خواجہ محمد معصوم جو ہیں یہ خلیفہ ہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے شیخ احمد سر ہندی فاروقی جن سے ہندوستان میں اسلام کی ثانیہ ہوئی ہے مجدد الفسانی کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک ہزار سال پورے ہو گئے اور دوسرے ایک ہزار سال شروع ہونے والے تھے تو اس وقت یہ بزرگ تشریف لائے تھے اور جب اکبر نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا اکبر بادشاہ نے تو انہوں نے جیل میں رہ کر باہر رہ کر اور اپنے خلفاء کے ذریعے سے دوبارہ محنت کر کے الحمد للہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے دوبارہ محنت کی اور قربانیاں برداشت کی جیلیں کاٹیں اور اس طرح اسلام کو بچا دیا ورنہ دین اکبری مستقل ایک مذہب بن گیا تھا اور یہ اس طرح مذہب تھا کہ اس میں شیعہ ہندو سکھ مسلمان کسی کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے تو ہر مذہب سے تھوڑا تھوڑا دیا گیا تو اس طرح وہ ایک دہری قسم کا مذہب بن گیا تھا تو مجدد الفسانی رحم اللہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں خواجہ باقی بن رحم اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد امکنگی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ درویش محمد رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں مولانا محمد زاہد رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں خواجہ علاء الدین اختار رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں سید بہا الدین نقش بند رحمہ اللہ کے اور ان کی وجہ سے اس سلسلے کو نقش بندی کہا جاتا ہے چونکہ نیچے اکثر خلافہ ان کی نسبت سے آ رہے ہیں تو ان کی طرف ہی منسوب ہو گیا یہ مطلب نہیں کہ یہ شروع ہی انہوں نے کیا وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد سید امیر کلام رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد بابا سماسی رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ عزیزہ علی رام تین اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد ابو الخیر رحم اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ محمد عارف ریو گری رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ عبدالخالق بجدوانی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ یوسف حمدانی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ ابو علی فارمیدی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے وہ خلیفہ ہیں بایزید بستامی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے اہل بیت کے اماموں میں سے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں مانتے ہمارے نقش بندیہ سلسلے میں آخر میں یہ آتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خلیفہ ہیں قاسم ابن محمد ابن ابیبکر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں امام جعفر صادق اور نیچے کا سلسلہ ان سے چلا ہے لوگوں نے تو ان میں بھی توڑ پیدا کر دی ہے لیکن بہرحال امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہیں یہ خلیفہ ہیں قاسم ابن محمد ابن ابی بکر کے اور وہ خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ ہے نقش بندیہ سلسلہ تو یہاں پھر چونکہ دو سلسلے اور ہیں قادریہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ میں ذرا وہ بھی تھوڑا سا سنا دوں آپ کو قادری یا سلسلہ ہمارے مشاعر کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو خلیفہ بناتے ہیں تو وہ چاروں سلسلوں میں اجازت دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم چاروں سلسلوں میں خلیفہ بھی ہو اور چاروں سلسلوں میں آگے لوگوں کی تربیت بھی کر سکتے ہو لیکن چونکہ ان کی اپنی تربیت چشتیہ سلسلے میں ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے غالب ان پر وہی ہوتا ہے لیکن پھر لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے بعض پر نقش بندی رنگ غالب ہوتا ہے بعض پر قادری بعض پر سہرور دی تو اس طرح ہوتا ہے اب سلسلہ چشتیہ میں جو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحم اللہ آئے تھے تو وہ آگے ان کو خلافت حاصل ہے شیخ درویش محمد بن قاسم رحم اللہ سے اور ان کو خلافت حاصل ہے سید بڈن بڑائی چی رحم اللہ سے چونکہ انڈین نام ہے نا تو بیچ میں یہ نام آئے ہیں تو ان سے خلافت حاصل ہے ان کو خلافت حاصل ہے سید اجمل سے سید اجمل سے اور ان کو خلافت حاصل ہے مخدوم جہانیہ جہاں گرش سے ان کو خلافت حاصل ہے سید جلال الدین بخاری سے ان کو خلافت حاصل ہے شیخ عبید بن عیسیٰ سے ان کو خلافت حاصل ہے شیخ عبید ابن ابو ابوالقاسم سے ان کو خلافت حاصل ہے شیخ ابو المکارم سے ان کو خلافت حاصل ہے شیخ قطب الدین الغیث سے اور ان کو شیخ شمس الدین علی افلح سے ان کو شیخ <clears throat> شیخ شمس الدین حداد سے اور وہ خلیفہ ہیں امام الاولیاء محبوب سبحان شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ شیخ شیخ القادر جیلانی رحم اللہ جو ہیں ان کی نسبت سے اس سلسلے کو قادریہ کہا جاتا ہے پھر یہ خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید مخزومی کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ ابو الحسن قریشی کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ ابو الفرح کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ عبد الواحد بن عبد العزیز کے عروش خلیفہ ہیں شیخ ابو بکر شبدی کے شبلی کا نام ہم بول سنتے ہیں نا تو میں وہ خلیفہ ہیں جنید بغدادی کے وہ خلیفہ ہیں شیخ سری سختی کے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ معروف کرخی کے وہ خلیفہ ہیں شیخ داود تائی کے وہ خلیفہ ہیں شیخ حبیب عجمی کے وہ حضرت حسن بصری کے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہرور دیا سلسلہ جو ہے تو اس میں جو چشتیہ سلسلے میں جو اوپر نام آیا تھا سید اجمل کا تو سید اجمل کو سہروردیہ سلسلے میں اجازت حاصل ہے سید جلال الدین بخاری سے اور یہ قادریہ سلسلے میں بھی ان کا نام آیا ہے تو ان کو ان سے بھی اجازت حاصل ہے اور سید جلال الدین جو ہیں یہ خلیفہ ہیں شیخ رکن الدین ابوالفتح کے اور وہ خلیفہ ہیں صدر الدین کے وہ خلیفہ ہیں شیخ بہاؤدین الدین ذکریہ ملتانی رحمہ اللہ کے اور وہ خلیفہ ہیں امامی طریقہ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ کے ان کی نسبت سے اس سلسلے کو سہروردی کہا جاتا ہے اور وہ خلیفہ ہیں شیخ ضیاء الدین ابوالخبیب سہروردی کے وہ خلیفہ ہیں شیخ وجیح الدین عبدالقادر سہروردی کے وہ خلیفہ ہیں شیخ ابو محمد بن عبداللہ کے وہ خلیفہ ہیں شیخ احمد دینوری کے وہ خلیفہ ہیں ممشاد دی نوری کے وہ خلیفہ ہیں جنید بغدادی کے پھر آگے وہی شیخ معروف کرخی شیخ داود تائی شیخ خواجہ حبیب عجمی حضرت حسن بصری امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چار سلسلے ہیں جو مشہور ہیں جو اس زمانے میں رائج ہیں اور جو چلتے ہیں اور الحمد للہ چاروں سلسلے ہمارے کابل میں بھی موجود ہیں علامہ شاہ کشمیری رحم اللہ جو ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے والد نے سہروردی سلسلے میں اجازت دی تھی پھر بعد میں یہ حضرت گنگوہی رحم اللہ کے جب مریض بنے تو پھر چشتیہ سلسلے میں بھی ان کو اجازت ملی مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ جو مشہور صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں وہ قادری سلسلے کے بزرگ تھے اور یہاں جو تشریف لاتے رہے ہیں پیر غلام حبیب صاحب چکوال والے اور آج کا جو مشہور ہیں کیا نام کا پیر ذوالفقار پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت برکات بہت مشہور ہیں تو یہ بھی نقش بندی بزرگ ہیں اور ہمارے اکثر اکابر مثلا ہمارے شیخ مولانا قبر زمان صاحب وغیرہ یہ حضرات اور اکثر اکابر دوبند جو ہیں تو یہ چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سب حضرات نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ اس طریقے سے کیا کہ پہلے ان مشائق کے پاس گئے ہیں ان مشائق کے پاس جا کر انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیت کی ہے اور بیت کرنے کے بعد پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹھایا ہے جس کو جس طرح کہا جاتا ہے عربی میں کلمہ یہ دفعی یا دل غسال وہ مردہ جو اپنے آپ کو غسل دینے والے کے ہاتھوں کے حوالے کر دے اس طرح اپنے آپ کو مٹایا کوئی بھی کام کرنا ہے تو شیخ سے مشورہ شیخ کی اجازت جو بھی حالات ہیں تو شیخ کو بتلا دیا اور پھر اس کی پابندی تو اس طرح جب ان حضرات نے ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہے اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی اکابر دوبن نے حدیث کی خدمت کی ہے مثلاً علامہ اندر شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فیض الباری کے نام سے اور اردو یہ تو عربی میں ہے اور اردو میں بھی ان کی شرح ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی مشکلات و قرآن وغیرہ کے نام پر تو یہ بھی صاحب نسبت ہے یہ باقاعدہ حضرت گنگوئی رحم اللہ کے ہاتھ پر بیت ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ جن سے اللہ نے اتنے بڑے کام دیا ہندوستان میں کہ انگریز نے تو ایک طرح سے مسلمان کو ختم کر دیا تھا لیکن ان حضرات نے دارال بنا کر لوگوں کے ایمان کو پھر بچا دیا اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے تو مولانا قاسم نانوتی مولانا گنگو ہی شیخ الدین وغیرہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سب حضرات جو ہیں یہ خلفہ ہیں حاجی اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کے یہ سب ان کے ہاتھ پر جا کے بیت ہوئے ہیں پھر ان کے علاوہ جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے مولانا خزی احمد سہارنپوری رحم اللہ ہیں جنہوں نے ابو داود شریف کی شرح لکھی عربی میں بزل المجہود کے نام سے یہ حاجی امدار اللہ مہاجری مکی رحمہ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں اور مولانا رشی احمد گنگوہی رحم اللہ کے بھی خلیفہ ہیں پھر مولانا اجلا صاحب رحمہ اللہ بانی تبلیغ جماعت جنہوں نے تبلیغ کام شروع کیا اور تبلیغ جماعت کی ابتدا کی ہے یہ پہلے حضرت گنگوہی رحم رحمہ اللہ کے مرید تھے اور پھر بعد میں مولانا خز احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے مرید بنے اور ان سے ان کو اجازت حاصل ہو شیخ العدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ جن کو دنیا حضرت شیخ کے نام سے جانتی ہے وہ بھی صاحب نسبت ہے وہ بھی ماں خدیم پوری رحم اللہ کے خلیفہ تھے ان کے والد مولانا یحیٰ صاحب رحم اللہ وہ حضرت گنگو ہی کے مرید تھے اور ان سے خلافت بھی تھی غالباً اور مولانا خدیمت سارنپور رحم اللہ سے تو تھی ہی اب یہ وہ حضرات ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں حضرت بن نوری رحمۃ اللہ جنہوں نے ترمزی شریف کی شرح لکھی ہے وہ بھی صاحب نسبت ہیں اور وہ بھی خلیفہ مجاز ہیں بلکہ حضرت تھانوی کے پاس گئے صرف ایک ملاقات کی اور تھوڑی دیر بیٹھے تو اسی وقت حضرت تھانوی نے ان کو مجاز صحبت بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو تعلیم وغیرہ کر سکتے ہو ایک ملاقات میں اتنے یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جن کو ہمارے بزرگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ گزرے ہیں بھارت جن حضرات نے بھی دین کی خدمت کی ہے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے یا فقہ کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے یا تنظیموں کے حوالے سے تو تقریباً وہی لوگ ہیں جو سب کے سب صاحب نسبت گزرے ہیں مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ جن سے اللہ نے تفسیر کا کام لیا ہے وہ حضرت گنگوی رحمہ اللہ کے خلفاء میں سے تھے تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے موجودہ دور میں مولانا سفرار خان صفدر رحمہ اللہ جنہوں نے بہت زیادہ بات اس فرقوں کے خلاف کام کیا ہے اور بہت ان کو واقعی لسان امت کہا جاتا ہے کہ یہ امت کی زبان ہے اور امت کی طرف سے انہوں نے حق ادا کیا کہ ہر بات فرقے کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی اور ایسی محققانہ کتاب لکھی کہ اس کا جواب نہیں یہ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں تو حضرت مدنی رحم اللہ مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ وہ حضرت گنگو ہی کے خلیفہ ہیں تو اس طرح یہ جتنے بھی حضرات ہیں تو انہوں نے پہلے جا کر اپنے آپ کو مٹایا ان بزرگوں کے حوالے کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو قبول کیا تو ایسے قبول کیا کہ آج ہم بے اختیار جب ان کا نام لیتے ہیں تو زبان سے رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ نکلتے ہیں کیا یہ بیت کا سلسلہ صحابہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں اس کے بارے میں تو صرف آج میں تھوڑا سا کہہ دوں باقی تصوف کی ضرورت کیوں ہے اور کیا ہے کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو ان شاء اللہ میں ہوگا آج میں نے صرف یہ ثابت وہ اس کو ذکر کرنا ہے قرآن مجید کی آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے عورتوں کے بارے میں یا ایوہ النبی اذا جاءک عقل يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم یہاں پر تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا کہ یا ایوہ النبی اے إيه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں اور بیعت اس مقصد کے لیے کرنا چاہیں بیعت اس مقصد کے لیے کرنا چاہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں نہیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور وہ کسی کو قتل نہیں کریں گی وہ زنا نہیں کریں گی وہ بے حیائی کا کام نہیں کریں گی اور وہ نافرمانی نہیں کریں گی اگر ان چیزوں میں وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں فبا ہن تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بیعت کر دو فبا ہن اور صرف بیعت ہی نہ کرو بلکہ وسطر ظہن اللہ ان کے لیے اللہ سے مفرت کی دعا بھی مانگو ان اللہ غفور الرحیم اللہ مفرت کرنے والے اور مہربانی ہاں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بیت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیت نہیں کیا بلکہ آپ زبانی الفاظ پردے کے پیچھے سے کہتے تھے اور وہ پیچھے سے وہی الفاظ دہرا دیتی اس طرح بیت ہو جاتی تھی باقاعدہ ہاتھ ملانا اور مسافہ کر کے بیت کرنا عورتوں کو یہ شرح جائز ہی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں مس یدہ ید امرأة قط او کما قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا اس طرح بیت کے لیے تو لیکن اللہ نے حکم دیا یہ تو ہو گیا عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں بیعت علی الجہاد کا ذکر تو قرآن میں ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ راضی ہوا ان اہل ایمان سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیاتی جہاد کی اس کا ذکر تو قرآن میں ہے لیکن آیا اس کے علاوہ بھی بیعت ثابت ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بڑھ کے سنا دیتا ہوں مالک ابن رضی اللہ عنہ قال عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نو بندے تھے یا آٹھ تھے یا سات تھے او او سماعانی فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرو گے کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کی محفل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیر نہیں کرو گے فبست نہ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے وقلنا على ما نبايعك یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر کس چیز کی بیعت کریں قال على ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصلي الصلوات الخمس وتسمع وتطيع آپ نے فرمایا کہ اس بات پر بیت کرو کہ تم صرف عقید اللہ کی عبادت کرو گے کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤ گے پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرو گے اور جو بات سنو گے اس کی اطاعت کرو گے یعنی جو صحیح بات سنو گے بھی اور سن کر پھر اس کی اطاعت بھی کرو گے اس بات پر بیچ دی یہ حدیث مسلم شریف میں ابو داود شریف میں اور نسائی شریف میں موجود ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف جہاد کی بیعت نہیں ہوتی تھی بلکہ اصلاحی بیعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے علماء یہی کہتے ہیں کہ بیعت کرنا تو مسنون ہے یہ مسنون ہے کوئی فرض یا واجب نہیں ہے لیکن کسی بزرگ سے جو خود صاحب نسبت ہو اسے اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ وجوب کے درجے میں ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں آتا اور جیسے اگلے درس میں عرض ہوگا کہ بعض اوقات شیطان کے اتنے باریک ہیلے ہوتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتے مثلا ایک قصہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ کا ہی سنا کے درس کو ختم کر دیتا ہوں شیخ کسی سفر میں تھے صحرا میں اب جب سفر میں تھے تو اچانک ایک دم روشنی ہو گئی اور پھر بادل آئے بادلوں سے آواز آئی کہ عبدالقادر القادر ہم تم سے خوش ہیں اور ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی ہم تم سے خوش ہیں اور ہم نے تمہاری نمازیں معاف کر دی اب اگر ان کی طرح ہم جیسا جائز ہو کہتے واہ ہوا نمازیں معاف ہو گئی تو وہ فوراً کہنے لگے کہ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے بس یہ کہنا تھا کہ وہ بادل بھی ختم وہ نور بھی ختم وہ سب کچھ ختم ایک دم دوبارہ اندھیرا ہو گیا پھر آواز آئی پھر آواز آئی کہ شیخ تجھے تیرے علم نے بچایا یہ حملہ جو ہے انتہائی زہریلا ہے آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ میں شیطان کے حملے سے بچ گیا اور اگر ان کے ذہن میں یہ آ جاتا تو وہ تباہ ہو جاتے لیکن وہ چونکہ وہ تو مر تھے انہوں نے تو اپنی اصلاح کی ہوئی تھی وہ تو ایک سلسلہ کے امام اور بانی ہے تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے اللہ نے اپنے فضل سے بچایا اگر علم کی طرف نسبت ہو جاتی تو یہ عجب ہے یہی تکبر ہے یہی خود پسندی ہے اور انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی اسی کمینے کا حملہ ہے تو فوراً کہنے لگے نہیں مجھے میرے اللہ نے محض اپنے فضل سے بچایا اس طرح کے حملے ہوتے ہیں شیطان کے تو اس وجہ سے مناسب یہی ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے شخص کی صحبت میں رہے اور اس سے اپنی اصلاح کراتا رہے اور بلکہ ہمارے اکابر تو جب تک زندہ رہے تو ہمیشہ دوسروں کی ماتحتی میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحم اللہ کا نام کتنا مشہور ہے پوری دنیا ان کو جانتی ہے خصوصاً عرب دنیا ان سے کتنی زیادہ متاثر ہے یہ حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں شیخ مولانا ذکریہ صاحب رحم اللہ کے مرید تھے اور ان سے ان کو خلافت ہے پھر بعد میں شیخ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحم اللہ سے بھی ان کا اصلاحی تعلق رہا ہے اور جب یہ دونوں حضرات دنیا سے چلے گئے تو آخر میں مولانا منظور نعمانی رحم اللہ جن جی، کی کتاب معرف جی ہم روزانہ صبح پڑھتے ہیں تو پھر ان کے مشورے پر چلتے تھے اور جو کام بھی کرنا ہوتا پہلے جا کر ان سے مشورہ کرتے کبھی کبھی مکہ میں یا مدینہ میں یا دمش وغیرہ میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس ہوتے کوئی سیمینار ہوتا ہے یا اس طرح اگر ہم لوگ ہوتے ہم تو جلدی سے بھاگ جاتے ہیں نا کہ چلو اتنی بڑے پروگرام میں اتنی بڑی دعوت میں اور جیسے ہی ان کے پاس دعوت نامہ پہنچتا تو اسی سیدھے مولانا منظور نعمان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور کہہ دے کہ حضرت دعوت نامہ آیا ہے تو یہ ترتیب ہے یہ پروگرام ہے آپ کا کیا مشورہ ہے جاؤں یا نہ جاؤں اگر وہ فرماتے کہ اس میں نقصان ہوگا نہ جاؤ تو فوراً ان کو جواب دے دے کہ میں نہیں آ رہا اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں اس میں فائدہ ہے امت کا یا اسلام کا فائدہ ہے آپ جاؤ تو یہ چلے جاتے تو اس طرح ان حضرات میں وقت گزارا ہے قاری فتح محمد پانی پتی رحم اللہ جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہے جنت الوقی میں یہ قرآن کے عاشق قاری گزرے ہیں آنکھوں سے نابینا تھے ان کی ایک کرامت تو یہ تھی کہ ان کو آٹھ آٹھ دس دس لڑکے قرآن سناتے تھے دور سناتے اور مجال کیا ہے کہ کوئی آدمی کوئی غلطی کرے اور یہ اس کو چھوڑ دے ایک ٹائم میں اتنے بندوں سے سنتے تھے اور کوئی آدمی غلطی کر کے آگے جا نہیں سکتا تھا ان کی وفات کے حضار میں قاری طاہر پانی پتی رحم اللہ وہ بھی مدینہ منورہ میں بقی میں مدفون ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جب ان پر نظر کی کیفیت طاری ہو گئی تو میں نے یاسین پڑھنی شروع کر دی اور امتحان کے دیا کہ قاری صاحب پر نظر کی کیفیت ہے بدن سے روح نکل رہی ہے تو میں نے جان بوجھ کر ایک جگہ غلط پڑھ دیا تو جیسے میں نے غلط پڑھا یہ فوراً ایسے ہل گیا جیسے زلزلہ آ جاتا نظر کی کیفیت میں یہ حضرت تھانوی رحم اللہ کی محفل میں موجود تھے قاری فتح محمد پانی فتح رحم اللہ تو حضرت تھانوی رحم اللہ نے کہا کہ قاری صاحب کچھ سنائیے کچھ قرآن سنائیے تو یہ خاموش حضرت تھانوی رحم اللہ نے دوبارہ فرمایا کہ کچھ قرآن سنائیے تو پھر یہ خاموش جب تیسری دفعہ حضرت تھانوی سمجھ گئے تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں سے آگے پڑھ کر سنائیے تو فوراً پڑھنے شروع کر دیے یعنی بیٹھے ہیں محفل میں بیان بھی سن رہے ہیں لیکن دل میں قرآن چل رہا ہے تو اتنے بڑے بزرگ آدمی آخری عمر میں جب ان کے اپنے شیخ فوت ہو گئے تو مفتی رشید احمد صاحب اللہ جو ان کے شاگردوں کی جگہ پر ہیں ان کے شاگردوں کی جگہ پر ہیں ان سے آ کر بیت ہو گئے بتلانا یہ تھا کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ بڑوں کی سرپرستی کے بغیر کبھی بھی نہیں رہے ہمیشہ انہوں نے اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور اس ہاتھ کو لے کر چلتے رہے تو باقی اس کی ضرورت کیوں ہے کتنی ہے تو انشاءاللہ کس کس طرح حملے ہوتے ہیں تو وہ اگلے درس میں اب یہ کچھ سوال ہیں ان کے مختصر سوال آیا ہے کہ اگر کسی شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے شیعہ کے گھر سے کھانا آ جائے یا ان کی طرف سے دعوت ہو تو کیا کرنا چاہیے قبول کرنا چاہیے یا نہیں ایک واقعہ میں نے خود مولانا حق نواز جنگی رحم اللہ سے سنا تھا تو وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں پھر آگے آپ خود فیصلہ کریں کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب رحم اللہ ان کا ایک شیعہ کے ساتھ پارٹنرشپ پر کاروبار تھا کوئی بزنس تھی جس میں ایک پارٹنر مولانا عبداللہ صاحب تھے اور دوسرا پارٹنر ایک شیعہ تھا تو ایک دفعہ اس شیعہ نے مولانا کی دعوت کی مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ خیر مدارس کے بڑے استادوں میں رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں شیعہ نے ان کی دعوت کی تو جب دعوت کی تو اندر سے شیعہ کی بیوی کی رونے کی آواز آ رہی ہے وہ سننی تھی اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور یہ اس سے لڑ رہا ہے اس کی پٹائی کر رہا ہے باہر جب کھانا سامنے آیا تو وہ عورت سامنے آئی اور اس نے کہا کہ مولانا آپ نہ کھائیے اس کھانے کو شیعہ کی اپنی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیے کیوں نہ کھائیے کہ اس ظالم کمینہ نے ابھی مجھ سے اپنی حاجت پوری کی اور جب اس کے فارغ ہونے کا وقت آئے تو وہ گندگی اس نے اس کھانے میں شامل کی یہ ہے شیعہ کی نفرت اب آگے خود سوچیں کہ کھانا چاہیے یا نہیں یا ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں دنیا میں دو طبقے ایسے ہیں کہ ان کو مسلمان سے اسلام سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ اگر وہ مسلمان کو اور اسلام کو کباب کر کے روش کر کے بھی کھا لینا تو ان کی وہ نفرت ختم نہیں ہوگی ایک یہودی اور ایک شیعہ ان دونوں طبقوں کو مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت ہے تو ظاہر ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ وہ سامنے سامپ ہے تو اس سے بچو تو مجھے چاہیے نا کہ میں یہیں سرا سے بدل کے بھاگ جاؤں یہ تو نہیں کہ اس کے سامنے جا کے اس کو سلام کرتا رہوں تو بس آگے خود سمجھ جائیں کہ کھانا چاہیے یا نہیں یہ تو ہے اس کا جو اور یہ دوسرا یہ بڑا خطرناک ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے دو دو شادیاں کی ہیں جبکہ یہاں کا قانون ان کو دو شادیوں کی اجازت نہیں دیتا اور یہاں تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں کا قانون تو دو شادیوں کی اجازت نہیں دیتا تم نے کیوں کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کو ہم نے ان کے قانون کے لیے چھوڑا ہوا ہے اگرچہ وہ اسلامی اعتبار سے ہماری بیوی ہے طلاق کو لکھنے بولنے سے ہو جاتی ہے یا نہیں یہ تو ہوا ایک مسئلہ طلاق کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ چاہے آپ نے جیسے ہی طلاق کا لفظ لکھ دیا نیچے اپنا سائن سگنیچر بھی نہ کیا ہو تو فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جد ہن جد تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر سیریس ہو کر وہ تینوں کام کریں تب بھی واقع ہوتی ہیں اور اگر آپ جوک سمجھ کر مذاق سمجھ کر وہ کریں تب بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں ان نکاح و طلاق و ایک نکاح کرنا ایک طلاق دینا اور ایک کسی غلام یا بندی کو آزاد کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سیریس بننا یا جوک وغیرہ کی صورت میں کرنا یہ برابر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا طلاق لکھنے سے بھی واقع ہوتی ہے زبانی کہنے سے بھی واقع ہوتی ہے تو یہ تو غلط ہے پھر آگے ایک خطرناک صورت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی مفتی صاحب سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی ایک اور عالم کے پاس گیا تو اس نے کہہ دیا کہ چونکہ تمہاری تین بیٹیاں ہیں تو لہٰذا طلاق نہیں ہوئی بیٹیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی اب کیا کہا جائے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ایسا فتو دینے والے کو بلا کر اس کو تعزیری کوڑے لگاتے اب وہ تو ہے نہیں قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں کہ طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے حدیث میں جیسے ابھی میں نے پڑھ کر سنا ہے کہ مذاق میں بھی اگر دو گے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اور پھر یہاں تک حدیث میں کہا کہ جو چیزیں مباح ہیں ان میں سب سے پسندیدہ ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو جو پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے لیکن بہر یہ کہ طلاق دینے سے ہو جاتی ہے کسی طرح کا کوئی استثنا موجود نہیں ہے تو پھر بیٹیوں کا سوال کہاں سے ہے کیا صحاب کرم عنہ کے دور میں جو طلاق کے واقعات پیش آئے ہیں ان کی بیٹیاں نہیں تھیں جب بیٹیاں تھیں اور اس کے باوجود اسلام نے ان کی طلاقوں کو برقرار رکھا تو پھر ہم کون ہیں اس حکم میں تحریم تحریف کرنے والے دیکھیں کہ جی کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اختیار اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیا تو موضوع بیچارہ کہاں سے آیا یہ کون سے باقی مولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا قسم کھائی تھی لیکن فوراً آیت اتری کہ یا ایوہ النبیو زیمہ تو ما احل اللہ عدا اے نبی جو چیز آپ کے لیے اللہ نے حرام حلال کی ہے آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والا آپ نے کیوں حرام کی ہے تب تغی اور ازواجک کیا آپ بیویوں کی رضا چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اب تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے لیکن آئندہ اس سے بچا قد فرض اللہ لکم تحملت ایمانکم اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اس قسم کو فوراً توڑ دو شہد کو کھاؤ اور آئندہ وہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کرو تو جب اللہ نے یہ اختیار نبی کو نہیں دیا اللہ نے یہ اختیار نبی کو نہیں دیا تو مولوی کون ہوتا ہے کہ وہ بیٹیوں کی وجہ سے متعلقہ عورت کو دوبارہ زینا کی صورت میں اس کے ساتھ رکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو کیا جواب دے گا اللہ اس طرح کی رسوا حاضر کوئی اور سوال ہو تو ایک ہے نفسی شادی کا ہونا اور ایک ہے شادی کے مصنوع طریقے کا ہونا یہ دو چیزیں الگ ہیں نفس شادی تو یہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول ہو اور دو گواہ ہوں تو شادی ہو جاتی ہے بیوی کو بتانا کوئی ضروری نہیں لیکن مصنون طریقہ یہ ہے کہ شادی میں اعلان ہو لوگوں کے سامنے ہو مسجد میں نکاح ہو یہ سنتیں ہیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں جی اگر لڑکا جو ہے وہ ابھی ہے کہ باپ کہتے ہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں کر لوں ہاں۔ لیکن اگر باپ کوئی بندہ لیٹر لکھتا ہے تو اس کے اوپر وہ سائن کر دیتا ہے کہ اس جاتی خلاف وجہ نہیں جی ہاں اگر دل سے ایگری نہیں ہے لیکن زبان سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں اور پھر اس کے سامنے طلاق کے پیپر جاتے ہیں وہ پڑھ بھی دیتا ہے کہ طلاق کا مسئلہ پھر وہ سائن کر دے تو ہو جاتی ہے طلاق جی۔ ہاں۔ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی ہے میں آپ کو اور وہ معروف قرآن کس کی میں نے تو کہا تھا کہ پرویز کی دیکھی ہوئی ہے معروف القرآن ہاں ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا پوری وضاحت کر دیتا ہوں اچھا سوال ہے علامہ شب الدین نعمانی رحم اللہ کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مرید نہیں بنے تھے اور اس میں نہیں وہ تو سید سلمان ندوی رحمہ اللہ کا علامہ شب الدین نعمانی جو ہیں یہ سر سید کے نظریہ سے متاثر تھے اور تقریباً یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا غیر سے مرعوب ہونا اور اسلام کی باتوں میں بے جا تعویذ کرنا اب جو انہوں نے سیرت النبی کو جو لکھا ہے بعض اوقات اس سے مرعوب ہو کر صحیح احادیث کا بھی انکار کیا ہے بخاری وغیرہ کی احادیث کا بھی انکار کیا ہے اور سیرت النبی جب آپ مطالعہ کریں گے تو شرط یہ ہے کہ سیرت النبی کو بھی دیکھیں اور سیرت مصطفیٰ کو بھی دیکھیں دونوں کا مطالعہ ساتھ ساتھ کریں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیرت النبی میں انہوں نے کیا زہر بھرا ہے سیرت النبی انہوں نے اپنی زندگی میں پوری تو نہیں کی تھی پوری تو علامہ سعید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے کی ہے لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اس ابتدائی حصے میں پورے کیے جس میں حضرت النوی رحمہ اللہ کے مرید نہیں بنے تھے تو چونکہ وہ ان کے شاگرد ہیں تو ان کے اثرات ان پر ہیں جو اس کتاب میں جھلکتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو سیرت مصطفیٰ کو بھی ساتھ رکھیں تب جا کر آپ کو اس کے اندر عیب کا پتہ چلے گا ورنہ وہ تو چونکہ ایک محقق آدمی تھے اور اس انداز سے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں کہ کچا آدمی اسے متاثر متاثر ہو جاتا ہے تو عام آدمی تو وہ طریقہ ہوگا یہ تو ہے سیرت النبی کی بات باقی رہی معروف القرآن کی بات تو معروف القرآن نام کی کئی کتابیں ہیں ایک تفسیر ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی معرض قرآن آٹھ جلدوں میں وہ ہمارا کابر کی تفسیر ہے انتہائی مستند اور بہترین کتاب ہے دوسری تفسیر ہے معرف قرآن کے نام سے علامہ ادریس کاندیدوی رحمہ اللہ کی بہترین اور محققانہ تفسیر ہے بلکہ یہ دونوں مطالعے میں رکھنی چاہیے تیسری جو ہے وہ غلام احمد پرویز کم کی ہے اس سے بچیں اس کو آپ بچھو یا سام سمجھیں اور اس سے بچیں اس کے قریب نہ جائیں مجموعی لحاظ سے آپ نے بتایا علامہ رحمۃ اللہ جب اصل میں تھوڑا سا ان میں اور سر سید میں فرق یہ ہے کہ سر سید نے تو سراہتاً معجزات کا انکار کیا اور فرشتوں کے وجود کا انکار کیا جنات کا انکار کیا یہ اس حد تک تو نہیں گئے یہ اس حد تک نہیں گئے کفر کی حد تک نہیں گئے لیکن یہ ہوا کہ بعض حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا جو صحیح ہیں لیکن خبر ہے اصل میں حدیث کی تقسیم ہے ایک ہے متواتر حدیث جو بہت سارے صحابہ سے مروی ہو اس کا انکار کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ جو صرف ایک بندے سے مروی ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے اور وہ حدیث صنعت کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی عیب نہیں تو یہ فصق اور گمراہی تو ہے لیکن اس کو کفر نہیں کہا جاتا یہ تھوڑی تقسیم ہے تو انہوں نے دو گڑبڑیں کی ہیں ایک تو یہ کہ اس طرح کی بعض حدیثوں کا انکار کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جہادی اقدامی کا انکار تو نہیں کیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ اقدامی بھی تھی مثلاً فتح مکہ کا واقعہ یہ اقدامی جہاد ہے کہ یہ لوگ خود آگے بڑھے ہیں روم کی طرف غزل تبوک میں یہ لوگ خود آگے گئے ہیں پھر ایران اور روم وغیرہ کے قبضے جو ہیں یہ سارے اقدامی جہاد ہے تو انہوں نے اقدامی جہاد کا انکار کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ ان حضرات نے جو جہاد کیے تھے وہ اقدامی نہیں تھے وہ ڈیفنس میں تھے دفاعی جہاد تھے تو یہ اور سراہتاً چونکہ انکار نہیں کیا بلکہ اس میں تعویل بازی کی ہے اس وجہ سے ان کو کافر تو نہیں کہا جاتا لیکن بہرحال سو فیصد وہ بھی نہیں کہا جاتا کہ سرات مستقیم پر یہ ان کو گمراہ کے درجے تک کہا جاتا ہے تو آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جب جب بھی آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں تو لازم سیرت مصطفیٰ کو بھی مطالعے میں رکھیں صرف اکیلا اس پر اعتماد نہ کریں اگر ہمارے اکابر اس طرح کرتے ہیں تو شاید ان کی نظر میں وہ خامیاں نہیں ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں ٹھیک بہتر تو یہی ہے لیکن اگر کرنا بھی ہے اسی ضرورت پڑ گئی مولانا ادریس کا اندیزی بھی اللہ کی وہ اصل میں اسی کے جواب میں لکھی گئی ہے پھر ندوی نے صحیح تھا آخر میں صحیح تھا سیرت النبی کے زمانے میں نہیں ٹھیک جی تو ان کو کہیں گے کل یہودی عیسائی کا بھی پڑھ دیا کریں کل یہودی عیسائی سکھ ہندو کا بھی پڑھ دیا کریں وہ بھی ہم سایہ ہوتا ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں شیعہ بدترین کافر ہے اس کا اس میں کھوٹ کھوٹ اللہ نے اس کو ظاہر سے بھی کالا کر دیا اور باطن سے بھی کالا کر دیا اور کپڑے بھی اس کا کالا کر دیا کی آگ بھی کالی ہے اس میں شک ہے بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو تعویذ دینا نا تو کافر شیعہ کافر ذکر دے دیا کرو بلکہ علامہ دشر حیدری رحم اللہ کا ایک واقعہ انہوں نے ایسا کیا ایک آدمی تعویذ دینا ہے تو انہوں نے لکھ دیا کافر کافر شیعہ کافر اس کو دے دیا اس کو شفا ہو گئی اگلے درس میں آنا پڑے گا آپ کو اگلے درس میں آنا پڑے گا جی لگتا ہے کہ آپ امام والے درد سے غیر حاضر تھے اس کو دوبارہ سن لینا ویب سائٹ پر پورا ہاں، اس میں پوری تفصیل ہے اسی کی ہے ان کم بختوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں سے ہمارے بارہ امام افضل ہیں اور ہمارے اماموں کو کسی حکم کے منسوخ کرنے کا اور نئے حکم کے لانے کا اختیار ہے ان پر وحی آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں اس طرح کے عقیدے یہ تو اب ذہن میں نہیں ہے کہ وہ حضرت عثمان کے نہیں ہے ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بائیس رجب کو کنڈے کرتے ہیں ہاں وہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام جو ہے نا امام زین العابدین اس دن فوت ہوئے ہیں تو اس غم میں ہم یہ بائیس رجب کے کنٹے مناتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں یہ جھوٹ ہے اصل میں اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو اس خوشی میں وہ کم یہ کر دینا بھی دیا ہوا بس وہ ایسے ہی مولوی ہوگا اب آپ ختم والے مولوی کا روکتے ہو تو اس نے ختم ہی پڑھانا ہے جی جی دس محرم میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور ہوں گے ان میں سے کچھ خوشی کے بھی ہیں اور کچھ بظاہر غم کے بھی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے بے شک اس اعتبار سے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے مظلومانہ طریقے سے یہ ایک غم تو ہے لیکن اس اعتبار سے کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بیوی نے زہر دیا وہ اس سے اس مقام تک پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہ اس سے اس مقام تک پہنچے ورنہ جنت کی سرداری ان کو نہیں ملتی یہ ان چیزوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے تو اتنے بڑے منصب تک ان کا پہنچ جانا اتنی معمولی دنیا کی تکلیف برداشت کر کے تو یہ سعادت ہی سعادت ہے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کی پوری زندگی دنیا میں تکلیفوں میں اور مشقتوں میں گزری ہوگی تو جب یہ جنت میں کبھی اس کو خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی ہوگی ہمیشہ پریشانیاں غم تکلیفیں بیماریاں زخم وغیرہ یہی چیزیں لیکن جب اس کو جنت میں لایا جائے گا اور ایک غوطہ جنت کے پانی میں دیا جائے گا اور پھر اس کو نکالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے وہ کہے گا کبھی نہیں وہ ساری تکلیفوں کو وہاں بھول جائے گا تو ان کا اتنا بڑا مقام تھا تو یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک تکویری نظام ہوتا ہے کہ آدمی اس مقام تک اپنے عمل کے ذریعے سے اگر نہیں پہنچتا تو اللہ اس طریقے سے پھر پہ ہے تو اس اعتبار سے یہ خوشی کی بات بھی ہے اور عرب وہ میرے ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو دوسرے روتے نہیں بلکہ مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو کہ شہید ہو گئے یعنی اس کی فیملی کو جا کر مبارکباد پیش کرتے ہیں دکان اور صحابہ کرام میں بھی یہی تھا کہ جب وہ زخمی ہو جاتے اور اندازہ ہو جاتا کہ ابھی ہم شہید ہونے والے ہیں تو فوراً وہ قسم کھا کے کہتے کہ پھر تو رب رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ خوش ہو جاتے اور صحابہ بھی جب اس کا تذکرہ کرتے تو یہ کہتے کہ ہنی اللہ اشہرہ اس کی بڑی مبارک ہے اس کی شہادت تو اس طرح کے تذکرہ کرتے تھے وہ اس پر غم وغیرہ تو نہیں مناتے تھے اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنا یہ دس محرم کو ہوا ہے پھر ان کی توبہ کا قبول ہونا یہ بھی دس محرم کو ہوا ہے قیامت دس محرم کو آئے گی تو یہ جتنے بھی اہم اہم کام ہیں یہ زیادہ تر دس محرم میں ہیں ایسے تو لمبی چوڑی تاریخ وابستہ ہے اس کو صرف غم ہی بنا دینا یا مندی نہیں ہاں بھائی جابر گہرے ان سب کو پتہ ہی ہے کہ کل یہاں ہاں۔ کل یہاں پروگرام ہو رہا ہے سب حضرات کو پتہ ہے نہیں ان اللہ اور یہ کہ کل جو انگلش درس ہوتا ہے وہ کل نہیں ہو سکے وہ اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ ان اللہ تو کل یہاں جلسہ ہے ایک تو دس سے بارہ تک ہے وہ لیڈیز کے لیے اس میں لیڈیز آ سکتی ہیں حضرات کے گھروں کی بیانات وغیرہ بھی ہوں گے اس میں اور اس کے بعد کھانے کا بھی پروگرام ہے اور پھر سوا سات بجے سے لے کر عشاء تک ان اللہ اس میں تلاوت نعت اور بیان وغیرہ انگلش اردو دونوں ہوں گے عشاء کے بعد کھانا رکھا ہے تاکہ خوب جو چاہیں لائیں کوئی پابندی نہیں بس اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسجد مسجد ہی کو ٹوائلٹ سمجھے لیکن جو تھوڑی سی شور رکھتی لا سکتی ہو کوئی پابندی نہیں ٹھیک ٹھیک ہے سبحان اللہ